گھپ اندھیروں میں روشنی حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادا فی الظلمات الظلمات یعنی کئی اندھیرے اندھیرا ایک ہو تو اسے ظلمتن کہتے ہیں اور زیادہ ہوں تو جمع ظلمات آپ خود سوچیں کہ کتنے اندھیرے حضرت یونس علیہ السلام پر جمع ہو گئے تھے رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس مچھلی نے آپ کو نگلا تھا اس مچھلی کو ایک اور اس سے بھی بڑی مچھلی نے نگل لیا یعنی اندھیروں پر اندھیرے تھے گھپ اور اندھے اندھیرے مگر ان اندھیروں میں جو روشنی چمک رہی تھی وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین امام نصفی لکھتے ہیں فنادہ فی الظلمات پس انہوں نے پکارا اندھیروں میں یعنی بہت شدید اور کثیف اندھیرے مچھلی کے پیٹ کے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے ذہب اللہ بنورہم بطرکہم فی ظلمات یعنی اندھیرا تو ایک تھا مگر وہ اس قدر شدید اور گہرا اور تہ بتہ تھا کہ کئی اندھیروں سے بڑھ کر تھا یہ پہلا قول ہے یا رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا یہ واقعی کئی اندھیرے تھے حدیث میں آیا ہے جو مصیبت زدہ اس دعا کے ذریعے فریاد کرے گا تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نجات دی کہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کیا